دو جولائی دو ہزار سات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 بلا شبہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں بات چل رہی تھی اوپر سمت قبلہ کی اصل بات تو کہ مسلمانوں کا قبلہ پہلے یوں ہوا پھر بیت المقدس ہوا پھر بیت اللہ شریف ہوا تو سراہتاً آیات بھی نازل ہو گئیں کہ قبلہ آپ تمہارا یہ ہے آپ کے نبی کی خواہش بھی یہ تھی لیکن اس کے باوجود معترزین تو اعتراض کرتے رہیں گے کہ یہ تو مسلمانوں کا کیسا مذہب ہے کبھی کیا قبلہ ہوتا ہے کبھی کیا قبلہ ہوتا ہے کیونکہ اعتراض کرنے والے شخص کے لیے دلیل ہونا ضروری نہیں ہے اس نے تو ویسے ہی اعتراض کرنے ہوتے ہیں تو اس لیے اب جو اعتراض ہو رہے ہیں وہ بلا وجہ اعتراض ہیں اور آپ حضرات اعتراض سنتے رہو صبر اور صبر کے ذریعے سے اپنی مدد حاصل کرتے رہو بلا وجہ وہ اعتراض کر رہے ہیں اس سے آخری شریعت کے تقدس پر اس کے مقام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو اس لیے یہ نازل ہوئی کہ ایمان والو مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے کہ آپ کا قبلہ تو بیت اللہ شریف ہو گیا ہے نبی آخر و زماں صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی یہی دعا بھی یہی تھی اب پھر بھی کوئی لوگ اعتراض کریں کہ مسلمان تو ایسے ہیں ان کا مذہب ایسا ہے ان اعتراضات کو سنتے رہو اور صبر کے ساتھ کام لو اس پر اجر ملتا رہے گا حدیث شریف میں آتا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الصبر و ان ددمت البولا کہ صبر پر اجر ملتا ہے اور صبر ایک اندرونی کیفیت کا نام ہے اس پر اجر ملتا ہے اور اجر جیسے ہی کوئی پریشانی سامنے آئے اسی وقت صبر کی نیت کر لے تو اب کتنی بڑی پریشانی تھی اور کتنا اس نے صبر کیا یہ اندر کی کیفیت کی بات ہے لہٰذا جتنی جیسے پریشانی ہے اس شخص کا جتنا صبر ہے اس پر اتنا اجر ہے یہی وجہ ہے کہ صبر کے ثواب کی حد بندی شریعت نے نہیں کی ہے کئی جگہوں میں آپ نماز کی صورت مثالی جنت میں یہ ہوگی فلاں چیز کی صورت مثال آخرت میں یہ ملے گی لیکن جہاں صبر کی بات آئی ہے تو قرآن مجید نے بیان فرمایا ان نما یوف صابرون اجرحم بغیر حساب کہ ہم صابرین کو اتنا اجر دیں گے اتنا کہ اس کا کوئی حساب نہیں ہے اس کی وجہ یہ میں نے ابھی عرض کی کہ صبر ایک کیفیت ہے اندر کی اس اندر کی کیفیت کا اندازہ صرف اللہ رب العزت کو ہے کہ اس شخص پر کتنی پریشانی آئی اور اس نے کتنا صبر کیا ہے اس لیے بغیر حساب کے ہے حساب میں تو پھر ہر زید عمر بکر کو اتنا ہی دینا پڑے گا نا کہ وہ اتنے ٹائم کے مطابق آیا ہے اتنا ٹائم اس نے دیا ہے اتنا اس کو دینا پڑے گا یہاں پر وہ کیفیت کے اوپر فیصلہ رکھ دیا گیا ہے ایک خاتون صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ایک عزیز شہید ہو گئے تھے کسی مارکے میں تو وہ رو رہی تھی اور کچھ الفاظ بھی اس نے اپنے صدمے کو کم کرنے کے لیے کچھ الفاظ بھی بیان کیے منہ سے نکالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب سے گزر ہوا آپ نے اس کو فرمایا کہ صبر کریں صبر میں فائدہ ہے تو یہ خاتون نہ سمجھ سکی کہ یہ نصیحت کرنے والا شخص کون ہے کہنے لگی کہ میرا فلاں فوت ہو گیا ہے اور مجھے کہا جاتا ہے صبر کرو میں کیسے صبر کروں دل پھٹ چکا ہے آپ تو وہاں سے گزر گئے بعد میں اس کو کسی نے بتایا کہ ارے جو آپ کو نصیحت کر رہے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آپ کو صبر کی بات کہی ہے اور آپ نے آگے سے یہ جملہ کہا وہ پریشان ہو گئی اور جلدی سے حاضر خدمت ہوئی عرض کیا کہ حضرت آپ نے فرمایا تھا آپ نے نصیحت کی تھی کہ صبر کرو میں آپ صبر کرتی ہوں اس وقت آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا جو ابھی تلاوت کیا کہ حدیث پاک کے الفاظ الصبر عند صدمت الاولا کہ وہ صبر کام کا ہے کہ جیسے صدمہ آئے اور آپ صبر کر لیں جب وہ سارا کچھ زائل کر دیا رونا دھونا بھی ہو گیا گلا شکوہ بھی ہو گیا اب لوگوں نے سمجھایا کہ یہ تو نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی تو اب آپ آ کے کہتی ہیں کہ میں نے تو اب صبر کی نیت کر لی اب صبر کا فائدہ نہیں کوئی شخص زیادتی کر رہا ہے تو اس کا آدمی اس کا آدمی تدارک کر سکتا ہے ازالہ کر سکتا ہے اس کو جواب دے سکتا ہے زیادتی کا جواب اس کو دے سکتا ہے لیکن باوجود قدرت کے طاقت کے کہ اس کو ذاتی کا وہ جواب دے سکتا ہے صبر کر رہا ہے تو اس پر اجر ہے ایک شخص وہ جب نہیں کر سکا مقابلہ اس کی زیادتی کا تو اب دوسرا پہلو تو صبر ہی ہے تو اس صبر پر اس مقام کا ثواب نہیں ہے جو جو جو بدلہ لے سکتا ہے اور اس نے صبر کیا تو یہاں پر فرمایا کہ اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اپنے تمام امور میں چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ تمام بیماریوں کا تمام دکھوں کا تمام پریشانیوں اور مصائب کا علاج صبر ہے تمام پریشانیوں کا مصائب کا دکھوں کا سب طرح کے تکالیف کا جو علاج ہے وہ صبر ہے کہ صبر سے انسان کو ثواب ملتا ہے دل میں تسلی آتی ہے سکون آتا ہے اور یہ خیال آتا ہے کہ صبر کرنا شریعت کا حکم ہے اور شریعت کے حکم میں ہر حال میں ثواب ہی ثواب ہے تو یہاں پر صبر کے ساتھ پھر نماز کا ذکر فرمایا کہ اے ایمان والو مدد حاصل کرو اپنے آپ کو کبھی بناؤ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے حالانکہ صبر کے تحت جو ابھی صبر کی قسم عرض کروں گا اس کے تحت نماز آ گئی لیکن نماز کو پھر سراہتاً علیحدہ سے ذکر کیا کہ نماز ایک بہت بڑے صبر کا سبق دیتی ہے پابندی اوقات ہوتا ہے اس میں پابندی رکعت ہوتا ہے اور فرائض و واجبات بہت سارے مسائل ہیں نماز کے علماء نے صبر کی تین قسمیں لکھی ہیں جس کو امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک روایت سے نقل کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصبر صبر و الصبر و الماسیت الصبر و المصائب یہ تین قسم ہیں الصبر و الاطع بندگی پر صبر کرنا نیکی پر صبر کرنا ایمان پر صبر کرنا اچھے اعمال کو بجا لانے پر صبر کرنا یہ بھی نیکی ہے بعض دفعہ انسان کو بلا وجہ سستی ہو رہی ہوتی ہے کوئی نیکی کا دل چارہ ہوتا ہے لیکن پھر اس میں سستی ہو رہی ہے جیسے فرض کریں نماز با جماعت کا ہی اہتمام ہے اور کس دن دل چاہ رہا ہے چلو ادھر ہی پڑھ لیں گے یا صبح اٹھ بھی گیا ہے لیکن پھر کہتا ہے چلو آج تھوڑا موسم ٹھیک نہیں ہے جماعت کے بغیر ہی پڑھ لیتے ہیں تو یہ اب شخص نفس کا مقابلہ کر کے نماز با جماعت کا اہتمام کر رہا ہے یا کوئی اور ایسی نیکی بجا لانا چاہتا ہے جس میں کچھ نفس رکاوٹ ڈال رہا ہے لیکن یہ ہمت کر کے اس نیکی کو بجا لا رہا ہے اس کو کہتے ہیں عصبر وا بندگی پر صبر کرنا چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا بھی یہی مطلب ہے کہ جو ایک صحابی آئے تھے اور عرض کیا تھا حضرت کچھ نصیحت فرما دیجیے آپ نے فرمایا کل تو بلّہ سم مستقم جب یہ کہو میں نے ایمان لایا ہے پھر اس پر استقامت کے ساتھ رہو یعنی ایمانی تقاضوں پر اسلام کے امور شریعت کے احکام پر اب پابندی سے عمل کرتے رہو استقامت کے ساتھ رہو استقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کسی طرح کی بھی کوئی مصیبت پریشانی کوئی دکھو کوئی خوشی کوئی راحت کوئی عہدہ آ جائے اور انسان کو اپنے اس راستے سے نہ ہٹا سکے تو یہ یہ بات ہوتی ہے استقامت کی کہ نہ کسی کا خوف نہ کسی سے لالچ انسان کو اپنے موقف سے ہٹا سکے یہ استقامت کے ساتھ جمع ہوا ہے یہ استقامت علی ایمان ہے استقامت علی دین ہے استقامت علی احکام شرعیہ ہے استقامت علی سنہ والقرآن ہے کہ یہی تو اصل چیز ہے کہ جب کوئی رکاوٹ آئے رکاوٹ آئے اور پھر انسان ایمان اور اسلام کے مطابق پابندی سے عمل کرے تو اس میں نیکی زیادہ ہے مقام زیادہ ہے میں تو عرض کرتا رہتا ہوں نا کہ آپ حضرات دفاتر میں بازار میں کاروبار کر رہے ہیں آپ جب شریعت کے احکام پر سنت پر عمل کریں گے تو ہم سے زیادہ آپ ثواب حاصل کریں گے تو ہم تو ایک دفتر میں بند ہو کے بیٹھے ہیں یا کبھی قرآن کا درس دے رہے ہیں کبھی سمجھا رہے ہیں آپ کے سامنے تو مخالف ہوائیں آ رہی ہیں ادھر سے لادینیت کے جھونکے ہیں ادھر سے بے حیائی کی کوئی چیزیں ہیں اور آپ لوگ استقامت کے ساتھ ایمان اور امال کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں تو ثواب زیادہ ہے فرمایا الصبر اسبر و الا پہلی قسم دوسرا ہے الصبر صبر و گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا یاد رکھو کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے دل میں گناہ کی خواہش پیدا نہ ہوتی ہو اور گناہ کی طرف اس کو نفس امارہ نہ لگاتا ہو دو چیزیں ہیں انسان کی مخالف جو نہ نظر آنے والی ہیں علماء نے چار دشمن لکھے ہیں مومن کے ہیں دو نظر آنے والے ہیں دو نہ نظر آنے والے ہیں نظر آنے والے یہود و نصارہ کافر یہ نظر آنے والے دشمن ہیں نہ نظر آنے والے دشمن ایک انسان کا اپنا نفس ہے اور دوسرا شیطان ہے تو یہ اس انسان کو گناہ کی طرف آمادہ کرتے ہیں فوائد بھی بتائے جاتے ہیں یہ فائدہ ہوگا یہ ہوگا اب یہ گناہوں سے بچ رہا ہے یہ صبر انل معاشیا ہے اور اس پر بہت بڑا ثواب ہے آپ وہ عدیث سامنے لائیں کہ جو ان لوگوں کی دعائیں قبول ہوئی تھیں کہ اس نے والدین کو دودھ پلانے کے لیے کھڑا رہا تھا وہ فلاں نے مزدور کی اجرت کو سنبھالا تھا اور تیسرا وہ شخص تھا کہ وہ گناہ سے اس لیے بچا تھا کہ صرف خوف خدا اس کے سامنے آ گیا تھا ورنہ تو وہ قابو پا لیا تھا اس نے تو اب گناہ سے کیوں بچ رہا ہے اللہ کا ڈر ہے یہ صبر انل ماسیہ ہے گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا علماء نے لکھا ہے کہ اس شخص کو نور معرفت حاصل ہوتا ہے جو گناہوں سے بچتا ہے نور معرفت ملتا ہے کیسے ایک عام سی آسان مثال تصوف والے حضرات نے لکھی ہے کہ نظر بد جو ہوتی ہے نا نظر بد یہ گناہ ہے اور اس سے انسان کی اندر کی کیفیت ختم ہوتی ہے کم ہوتی ہے تو ایک شخص اس نیت سے نظر بد نہیں کرتا کہ شریعت کا حکم ہے سامنے کوئی آ رہا ہے جس سے اس کو خطرہ ہے کہ نظر بد ہو جائے گی اور اپنے آپ کو اس نے بچا لیا شریعت کا حکم مانتے ہوئے وہ آگے سے آزمیش کی صورت ٹل گئی ختم ہو گئی آگے سے وہ پردہ جو کچھ تھیں وہ چلی گئیں اس کے بعد اپنے دل کے اندر یہ ایک کیفیت محسوس کرے گا اس نیکی پر عمل کرنے کی یہ ہے نور معرفت یہ تو ایک ایک بات پر عمل کیا اب آہستہ آہستہ آگے مرحلہ چلتا جائے گا یہاں ادھر آپ کے ای سیون میں ہی ایک انٹرنیشنل فلیٹ پی یہ کہ پائلٹ رہتے ہیں یہ ساتھی تبلیغی حضرات جانتے ہیں ان کو وہ شخص مسئلے مسئلے کبھی کبھی پوچھنے کے لیے آتا ہے جب کہ اس کے ارد گرد آپ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں جہاز کے احوال اور پھر جو ہے خصوصاً انٹرنیشنل جو پروازیں ہوتی ہیں کیا ان کے لباس اور کیسے چن چن کے نمائندے رکھے جاتے ہیں اس یہ یہ شخص کہتا ہے میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ میری نظر محفوظ ہے جب کہ ادھر خادم کون ادھر خادم کون سامنے پانی دینے والا کون ہے اور یہ شخص کہتا ہے پورا اعتماد ہے کہ میری نظر محفوظ ہے میں اوپر دیکھتے ہی نہیں میں اپنے کمپیوٹر بھی دیکھتا ہوں جہاں صحیح جا رہا ہے نہیں جا رہا البتہ جب بہت بڑے لیول پر کبھی میٹنگ ہوتی ہے تو سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس میں چند عورتیں بھی ہوتی ہیں تو میں بالکل ہی نیچے نیچے نظر رکھوں تو مجھے خود بھی تھکاوٹ سی محسوس ہوتی ہے تو کبھی میں نیچے اوپر نظر اٹھا لیتا ہوں آگے لڑکیوں کو دیکھنے کی نیت نہیں ہوتی تو کیا یہ شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں تو بات تو اصل یہ ہے کہ جب گناہوں کے احوال سامنے آئیں اور انسان گناہوں سے بچے تو پھر یہ مقام والا ہے ایک شخص بیٹھا ہی اجرے کے اندر ہے وہ تو راہب ہے اس کے سامنے تو گناہوں کے احوال ہی نہیں ہیں کہ وہ مجبوری کیا کرے گا کہ میری تو یہ مجبوری میری یہ مجبوری دیکھو دوستو یہ سب کام ہمت سے ہوتے ہیں اگر ہمت کوئی کر لے گا استقامت کے ساتھ دین پر چل لے گا اور اگر وہ اپنے نفس کو اور کچھ تعویلوں کو کچھ ماحول کو کچھ مجبوریوں کو اپنی دلیل اور حجت بنا کے گناہ کرتا رہے گا تو گناہ وہ گناہ ہی رہے گا وہ گناہ نیکی نہیں ہو سکتی ہے جس کو شریعت نے منع کیا ہے وہ منع ہی ہے اگر ہم اس میں ہزار تعویلیں کر لیں کہ آج کل ماحول ایسا ہو گیا کیا کریں دفتروں میں لڑکیاں ہی ہوتی ہیں سامنے بھی وہی آتی ہیں فلان بھی یہی ہوتا ہے اب مجبوری بن گئی ہے یہ دوستو اس آدمی کے اپنے دل کی دلیل ہے اس کا اپنا دل ہی مفتی ہے اور وہی اس کو جائز کر رہا ہے یا حلال کر رہا ہے گناہ گناہ ہی رہتا ہے وہ کبھی حلال نہیں ہو سکتا تو بس اس میں جو شخص بچ رہا ہے وہ مقام والا ہے تو اس صبر و انل ماسیہ مصیبت سے اپنے الماسیہ معصیت سے بچانا ہے اور تیسرا صبر الصبر علی المصائب کوئی پریشانی کوئی دکھ آ جائے تو وہ مطمئن رہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حدیث میں ہے مومن کی شان عجیب ہے کوئی دکھ آئے صبر کرے تو ثواب ہے کوئی فائدہ پہنچے شکر کرے تو ثواب ہے مومن کی تو شان ہی عجیب ہے دو ہی حالتیں ہو سکتی ہیں انسان کی یا خوشی کی یا پریشانی کی اور اس دکھ کا ازالہ اللہ رب العزت سے مانگتا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں وہ مناجات مقبول آپ کو بتاتا رہتا ہوں اس میں ایک دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ما تحبن علینا مصائب الدنیا والآخرہ یا رب دنیا کے مصائب میرے سامنے ہلکے کر دے آسان کر دے کہ میں ان مصائب کو مصائب سمجھوں ہی نہیں جب کوئی مصیبت آ جائے تو انسان سمجھے اللہ کی طرف سے حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی اور میں ابو حرارہ سنو پوری دنیا اگر آپ کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ رب العزت نہیں پہنچانا چاہتے کوئی بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا اور اگر پوری دنیا ابو حرارہ آپ کو دکھ اور تکلیف دینا چاہے لیکن اللہ رب العزت نہیں دینا چاہتے پوری دنیا کے اکٹھی ہو جائے آپ کو وہ تکلیف نہیں دے سکتے یہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ رب العزت کے فیصلے سے ہوتا ہے بعض دفعہ انسان کو اللہ تعالیٰ متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مجھے کتنا یاد کرتا ہے تو فرمایا کہ اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور صبر کے ساتھ ہی پھر فرمایا نماز نماز اصل چیز ہے حدیث میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک نقل کیا اذا حضب امر فضا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ درپیش ہو جاتا فوراً رکعت نماز پڑھتے اور اللہ سے اس کا حل مانگتے یہ سنت ہے اور اس سے تسلی ہو جاتی ہے وہ دکھ تھوڑا دور ہو جاتا ہے سکون حاصل ہوتا ہے نماز کی جتنی سخت پابندیاں فضائل شرائط اس لیے سب سے بڑا صبر تو نماز میں ہے کہ پہلے تو اس کی جگہ پاک پھر وضو کی شرائط پھر کھڑا ہونے کی ترتیب پھر رکعتوں کی پھر فرائض یہ بہت سارے پھر اوقات کا لحاظ پھر دن میں پانچ مرتبہ یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے اس لیے فرمایا کہ ایمان والوں صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو اور نماز کے ذریعے سے نماز کے پابند بنو اس سے خود صابر بنو جاؤ گے ایک حدیث میں فرمایا کہ نماز مومن کا نور ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مرفوع حدیث ہے نماز دین کا ستون ہے اور ایک بھی فرمایا نماز مومن کا معراج ہے تو یہ نماز میں ہی سارے مقامات ہیں فرمایا اس کے ذریعے سے مدد حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ عمل